کی طرف آگ دیکھی اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسا یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لکڑی ڈال دیجئے پھر جب اسے دیکھا یعنی اپنی لکڑی کو کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا ہم نے کہا اے موسا آگے آؤ ڈرو مت یقیناً آپ ہر طرح امن والے ہیں اپنے ہاتھ کو اپنے گرے میں ڈالیے وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لیجیے بس یہ دونوں موجزے آپ کے لیے رب کی طرف سے ہیں فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے موسا علیہ السلام کا اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر اور انعام نبوت پہلے یہ بیان گزر چکا ہے کہ موسا علیہ السلام نے دس سال پورے کیے تھے قرآن کے اس لفظ الاجل سے بھی اسی طرف اشارہ ہے واللہ عالم بلکہ مجاہد رحمہ اللہ کا تو قول ہے کہ دس سال یہ اور دس سال اور بھی گزارے اس قول میں صرف یہی تنہا ہے واللہ عالم اب موسا علیہ السلام کو خیال اور شوق پیدا ہوا کہ چپ چاپ وطن میں جاؤں اور اپنے گھر والوں سے مل آؤں چنانچہ موسا علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنی بکریوں کو لے کر وہاں سے چلے رات کو بارش ہونے لگی اور سرد ہوائیں چلنے لگی اور سخت اندھیرا ہو گیا موسا علیہ السلام ہر چند چراغ جلاتے تھے مگر روشنی نہیں ہوتی تھی سخت متعجب اور حیران تھے اتنے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ دور آگ روشن ہے تو اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو وہاں کچھ روشنی دکھائی دیتی ہے میں وہاں جاتا ہوں اگر کوئی وہاں ہوا اس سے راستہ ہی دریافت کر لوں گا اس لیے کہ ہم راہ بھولے ہوئے ہیں یا میں وہاں سے کچھ آگ لے آؤں گا جس سے تم تاپ لو اور جاڑے کا علاج ہو جائے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس وادی کے دائیں جانب کے مغربی پہاڑ سے آواز سنائی دی جیسے قرآن میں سور قصص کی آیت نمبر چوالیس میں ہے وما كنت بجانب الغربی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسا علیہ السلام آ کی طرف چلے تھے اور مغربی پہاڑ موسا علیہ السلام کی دائیں طرف تھا اور ایک سرسبز ہرے بھرے درخت میں آگ نظر آ رہی تھی جو پہاڑ کے دامن میں میدان کے متصل تھی یہ وہاں جا کر اس حالت کو دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے کہ ہرے اور سبز درخت میں سے آگ کے شولے نکلتے دکھائی دیتے ہیں لیکن آگ کسی چیز میں جلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس درخت کو جس میں سے موسا علیہ السلام کو آواز آئی تھی دیکھا ہے وہ سر سبز و شاداب ہرا بھرا درخت ہے جو چمک رہا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ علیق کا درخت تھا بعض کہتے ہیں اوسج سج کا درخت تھا اور آپ علیہ السلام کی لکڑی بھی اسی درخت کی تھی کلیم اللہ موسا علیہ السلام نے سنا کہ آواز آ رہی ہے کہ اے موسا میں ہوں رب العالمین جو اس وقت تم سے کلام کر رہا ہوں میں جو چاہوں کر سکتا ہوں میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں نہ میرے سوا کوئی رب ہے میں اس سے پاک ہوں کہ کوئی مجھ جیسے ہو مخلوق میں سے کوئی بھی میرا شریک نہیں میں اکتا بے مثل اور تنہا اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں میری ذات میرے صفات میرے افعال میرے اقوال میں میرا کوئی شریک ساجھی ساتھی نہیں میں ہر راہ پاک اور نقصان سے دور ہوں اسی ندا میں فرمان ہوا کہ اے موسا اپنی لکڑی زمین پر گرا دیجئے اور میری قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے اور آیت میں ہے کہ پہلے دریات فرمایا گیا کہ اے موسا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسا علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لکڑی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور دوسرے بھی میرے بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں اب مطلع فرما کر لکڑی کو لکڑی کا احساس دلا کر زمین پر انہی کے ہاتھوں پھیکوائیں وہ زمین پر گرتے ہی ایک پھن پھناتا ہوا ازدہا بن کر ادھر ادھر فراٹے بھرنے لگی یہ اس بات کی دلیل تھی کہ بولنے والے واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو قادر مطلق ہیں وہ جس چیز کو جو فی توحہ کی تفسیر میں اس کا مکمل بیان بھی گزر چکا ہے اس خوفناک سانپ کو جو باوجود بہت بڑا اور بہت موٹا ہونے کے تیر کی طرح ادھر ادھر جا آ رہا تھا منہ کھولتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ ابھی نکل جائے گا جہاں سے گزرتا تھا پتھر ٹوٹ ٹوٹ جاتے تھے اسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سہم گئے اور دہشت کے مارے ٹھہر نہ سکے الٹے پیروں بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسا ادھر آؤ ڈرو نہیں آپ میرے امن میں ہیں اب موسا علیہ السلام کا دل ٹھہر گیا اطمینان سے بے خوف ہو کر وہیں اپنی جگہ آ کر با ادب کھڑے ہو گئے یہ معجزہ عطا فرما کر پھر دوسرا معجزہ یہ دیا کہ موسا علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گرے بان میں ڈال کر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا اور بہت بھلا معلوم ہوتا یہ نہیں کہ کوڑ کے داغ کی طرح سفید ہو جائے یہ بھی بحکم باری تعالیٰ آپ نے وہی کیا اور اپنے ہاتھ کو مثل چاند کے منور دیکھ لیا پھر حکم دیا کہ تمہیں اس سانپ سے یا کسی گھبراہٹ ڈر خوف رعب سے دہشت معلوم ہو تو اپنے بازو اپنے بدن سے ملا لو ڈر خوف جاتا رہے گا اور یہ بھی وارد ہے کہ جو شخص اور دہشت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے دل پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت رکھ لے انشاءاللہ اس کا ڈر خوف جاتا رہے گا مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کے دل پر فرعون کا بہت خوف تھا پھر آپ جب اسے دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہ ادر کفی نہری ہی و آود بھی ہی یعنی اے اللہ میں آپ کو اس کے مقابلے میں کرتا ہوں اور اس کی برائی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے رو اور خوف ہٹا لیا اور فرعون کے دل میں ڈال دیا پھر تو اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کا یعنی فرعون کا پیشاب خطا ہو جاتا تھا یہ دونوں معجزے یعنی اسائے موسا اور ید بیضا دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسا اب فرعون اور فرعونیوں کے پاس رسالت دے کر جاؤ اور بطور دلیل یہ معجزے پیش کرو اور ان فاسقوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھاؤ